محمد بن ابی اسماعیل نے کہا ہمیں عبد الرحمن بن ہلال عبسی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا حضرت جری بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی کسی نیک کام کا آغاز کرے جس پر اس کے بعد عمل کیا جائے پھر پوری حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6802